حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پانی کے بارے میں پوچھا گیا جس پر عام جانور اور درندے پانی پینے اور نہانے کے لیے آتے جاتے رہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پانی دو مٹکے یا اس سے زائد ہو تو وہ مذکورہ چیزوں سے پلید نہیں ہوتا سنن نسائی حدیث نمبر باون